السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ننے منے اور اس سے بھی بڑے اور سب سے بڑے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ کئی طرح کی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی کہانی جو سن کے آپ کو لگے گا یہ تو آپ کے گھر کی کہانی ہے عنوان ہے وہ ایک دن اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے شازیہ فرحین نے اصلی گھی کے پراٹھوں کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا دسترخوان پر آلو کی بجیا اور انڈوں کا آملیٹ بھی اشتہا انگیز خوشبو سے لبریز تھا مگر اصلی گھی کے پراٹھوں کی تو بات ہی کیا تھی ابا جان نے کنکھیوں سے دسترخوان پر نظریں جمائی مگر دوسری نظر واٹس ایپ پر تھی ایک تو میں موبائلوں سے آجز آ گئی ہوں نہ ناشتے کا ہوش نہ آفس کی فکر امی جان نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بھائی صبر کرو صبر ابا جان کی نظریں اب تک موبائل کی اسکرین پر تھیں اے ہے کیا آپ کے جہاز کسی خطرناک طوفان میں پھنس گئے ہیں امی جان نے تنزن کہا ارے بیگم بس آپ کو تو خفا ہونے کی عادت ہو گئی ہے ابا جان نے پہلا لکمہ لیا واہ بھائی واہ مزہ آ گیا اصلی گھی کی مہک گویا اندر تک اتر گئی تھی اریبا بیٹی ناشتہ تو کرتی جاؤ کالج یونیفارم میں جلد از جلد کام نمٹاتی اریبا گویا بہت جلدی میں تھی نہیں امی وقت نہیں ہے اریبا نے بالوں کو کیچر میں قید کرتے ہوئے کہا سارا وقت تو موبائل چلانے میں صرف ہوتا ہے بھلا ناشتے کے لیے وقت ہی کیا بچے گا صبح سے میری تم پر نظر ہے فجر کے بعد سے ہی موبائل ہاتھ میں لیے وقت ضائع کر رہی ہو امی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا مگر مجال ہے جو اس نے ذرا اثر لیا ہو ٹرن ٹرن فون کی گھنٹی بجی تو اریبا نے ریسیو کرتے ہوئے کہا ہاں صبح دراصل صبح سے میں مصروف تھی بس کام مکمل نہیں ہو سکا خیر فکر نہ کرو میں ابھی پہنچتی ہوں اریبا نے اسکاف سر پر جمایا اور وین کی طرف بڑھ گئی میرا تو جی چاہتا ہے ان موبائلوں کو ضبط کر لوں نہ کسی کے پاس کھانا کھانے کا وقت ہے نہ ہی کسی سے بات کرنے کا امی نے جل بھن کر بے بسی سے کہا ابھی اریبہ کے ناشتے نہ کرنے کا غم تازہ ہی تھا کہ جبران اور فرحان لڑتے بھڑتے دسترخوان کی طرف بڑھے دونوں کے ہاتھ میں موبائل تھے میں کہتی ہوں موبائل کمرے میں چھوڑاؤ امی جان پوری قوت سے چلائیں وقتے جھکتے دونوں نے ابو کے قریب تپائی پر موبائل رکھ دیا اور یہ بھائی جان سے بھی تو رکھوائیں جبران نے دھیرے سے کہا آفس کا ضروری کام کر رہا ہوں بھائی جان نے کہا تو جبران پانی لینے کے بہانے ان کی طرف بڑھا اور ذرا سا کھسک کر ان کے قریب گھوما تو اسکرین پر کلیش آف کلینس کھیلا جا رہا تھا بیٹا ناشتہ تو کرو امی جان نے بھائی جان کی سمت پلیٹ بڑھائی ناشتے کا بھلا ٹائم ہی کب ہے آفس پہنچنا ہے بھائی جان نے موبائل چلاتے ہوئے کہا تو ذرا پہلے دسترخوان پر آ جایا کرو امی نے تجویز دی رات بھی دو بجے تک جاگ رہا تھا نیند بھی تو پوری کرنی ہوتی ہے بھائی جان نے کہا ظاہر ہے گیم ہی اتنا دلچسپ ہے کیا رات اور کیا دن جبران نے بھائی کے کان میں کہا اور پھر بھائی جان کے جانے کے بعد اس نے یہ بھانڈا پھوڑا کہ وہ تو روز رات گئے تک گیم کھیلتے رہتے ہیں اے جب ہی تو میں کہوں یہ آنکھوں میں سرخ ڈورے کیوں نظر آ رہے ہیں امی نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے تشویش سے کہا آپ سب کو نہ تو اپنی صحت عزیز ہے نہ ہی گزرتے وقت کی فکر میرا تو جی چاہتا ہے کہ سب کے موبائلوں کو ڈسٹ بن کی نظر کر دوں امی امی مجھے بابی والا گیم کھیلنا ہے اپنا موبائل مجھے دے دیں ننی فاریہ نے یہ کہا امی کی تقریر کو بریک لگا دیے تم کیوں پیچھے رہو گی یہ لو اور خوب کھیلو امی نے چارجنگ سے ہٹا کر موبائل فاریہ کے حوالے کر دیا گھر کے ہر فرد کے پاس اسمارٹ فون تھا ابا جان اور بھائی جان کو تو آفس کی طرف سے ملا تھا جبکہ اریبا نے اپنے ٹیوشن کے پیسوں سے خریدا تھا جبران اور فرحان کے لیے چچا جان لے آئے تھے البتہ امی جان کو ابا جان نے تحفے میں دیا تھا گھر میں امی ہی وہ واحد ہستی تھیں جو موبائل سے کوئی تعمیری کام کرتی تھیں اور وقت بے وقت اس کا بیجا استعمال نہیں کرتی تھیں مگر ان کے سوا سب کا تعمیری کاموں میں کم اور تفریحی سرگرمیوں پر زیادہ زور تھا نتیجہ دن گھر کا ماحول تباہ ہو کر رہ گیا تھا روز سب کے ساتھ کھانا کھانے کی روایت ختم ہوتی جا رہی تھی ایک دوسرے کے مسائل پر بات کرنے اور انہیں حل کرنے کی کوئی ترتیب نہیں تھی کھانا وقت پر نہ کھانے سے صحت کے مسائل بھی ہو رہے تھے ایک دن دو دن ہوتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن یہاں تو تین مہینوں سے سب کے معمولات بدل چکے تھے صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا تو امی جان نے ایک آرڈر پاس جاری کر دیا جس کی پہلی شک یہ تھی کھانا کھاتے وقت کسی کے ہاتھ میں بھی موبائل نہیں ہوگا دوسری یہ کہ رات گیارہ بجے کے بعد موبائل کا استعمال ممنوع ہے کیونکہ نیند کی کمی سے صحت کے مسائل جنم لے سکتے ہیں ناشتہ کیے بغیر کوئی گھر سے نہیں نکل سکے گا تیسری یہ کہ موبائل کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا جائے تاکہ صحت مند گھریلو ماحول فروغ پائے پرچے پر لکھ کر یہ اور اس قسم کی دوسری دفعات امی نے سب کے حوالے کی مگر مجال ہے جو کسی کے کان پر جوں بھی رینگی ہو ابا جان سمیت سبھی موبائل کے سنگ اپنی اپنی ڈگر پر چل رہے تھے اور بالآخر سب کو راستے پر لانے کے لیے امی نے بھی ایک تدبیر سوچ ہی لی علی صبح امی جان بیدار ہوئی نماز اور تلاوت قرآن پاک سے فراغت کے بعد امی نے بھی ہاتھ میں موبائل تھام لیا وقت تیز رفتاری سے دوڑتا رہا اور گھڑی نے پہلے سات ساڑھے سات پھر آٹھ بھی بجا دیے مگر امی جان اب بھی موبائل ہاتھ میں لیے کھانا پکانے کی ترکیبیں دیکھتی رہیں بیگم یہ میں آج کیا دیکھ رہا ہوں آپ کو تو بے وقت موبائل کے استعمال سے چڑھے اور آج تو آپ خود ہی سے مشغول ہیں نہ آپ کو چائے کی فکر ہے نہ ہی ناشتے کا خیال ابا جان نے خفگی سے کہا لیکن امی جان نے کوئی توجہ نہیں دی امی امی چائے تو بنا دیں دیر ہو رہی ہے علیبہ نے بلند آواز میں کہا بہت اہم پروگرام دیکھ رہی ہوں جس کو چائے کی طلب ہو وہ خود ہی بنا لے امی نے کہا سب نہیں امی کے بدلتے تیور دیکھے اور بغیر ناشتہ کی گھر سے نکل گئے آج امی جان نے نہ گھر کی صفائی کی نہ ہی کھانا بنایا شام گئے تک وہ اسی میں مصروف رہیں بیگم کیا کھانا بھی نہیں پکایا ابا جان چلائے مگر امی جان نے موبائل کے اسکرین پر نظریں جمائے رکھیں میں پوچھتا ہوں کھانا بھی نہیں ملے گا کیا ابا جان بھوک سے تل ملا رہے تھے صبح ناشتہ بھی جو نہیں کیا تھا کھانا نہیں بنانا تھا تو بتا دیتی بھائی جان کا چہرہ بھی بجھا بجھا سا تھا بھائی اتنے دلچسپ پروگرام آ رہے ہیں مجھے تو اس کا پہلے پتہ ہی نہیں تھا لیکن اب تو زندگی بہت رنگین ہو گئی ہے امی جان نے چشمہ ناک پر جماتے ہوئے کہا تو کیا اب ہمیں کھانا بھی نہیں ملا کرے گا چلو گھر کی بے ترتیبی کو نظر انداز کر بھی لیا جائے مگر پیٹ کی آگ تو کم از کم بجھانی ہے ابا جان نے غصے سے کہا مگر امی جان سب کچھ نظر انداز کر گئیں اور موبائل اسکرین کو دیکھ کر مسکرانے لگیں بیگم ہر چیز کا وقت ہوتا ہے آپ پہلے تو اتنی غیر ذمہ دار نہیں تھی ابا جان نے غصے کو قابو میں کیا بھائی بازار سے منگوا لے کھانے کے چکر میں کیا اپنے پروگرامز بھی نہیں دیکھوں امی جان نے سنجیدگی سے کہا سب کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے اور گھر کی بے تردیبی کی وجہ سے کسی کو کوئی چیز بھی نہیں مل رہی تھی کھانوں کے اوقات میں کسی کے ہاتھ میں موبائل نظر نہ آئے موبائل کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا جائے رات گیارہ بجے کے بعد موبائل کا استعمال ممنوع ہے اریما نے امی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پرچہ سنایا اور پھر ہوا میں لہرانے لگی ہاں کچھ جانی پہچانی تحریر ہے امی جان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی بس اب بہت ہو گیا اب آپ موبائل چھوڑیں اور پرانی والی امی بن جائیں جبران اور بھائی جان نے یک زبان ہو کر کہا کیونکہ انہیں آج فرینچ فرائز جو نہیں ملے تھے اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی بے چین تھے اور پھر امی کسی سے بات بھی نہیں کر رہی تھیں بس موبائل تھا اور وہ تھیں بھائی جان نے سلائس جیم پر جیم لگایا مگر پیٹ نہ بھرا اریبا نے چپس کا پیکٹ کھول لیا ابا جان سیب سے بھوک مٹانے لگے بیگم اب آپ نے ہم سب کو بہت سزا دے دی ہے یہ موبائل میرے حوالے کریں جلدی سے ہم سب کے لیے کھانا تیار کر دیں اب ہم مزید آپ کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ اب اللہ سے آپ کے لکھے ہوئے موبائل قوانین پر ضرور عمل ہوگا ابا جان نے پرعزم ہو کر کہا تو سب نے تائید میں گردن ہلائی آدھے گھنٹے کے اندر اندر مٹر پلاؤ کی لذت انگیز خوشبو سے گھر مہک رہا تھا کسی کے ہاتھ میں بھی موبائل نہ تھا وہ سب خوشگوار ماحول میں ہلکی پھلکی گپ شپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے جب کہ امی کا چہرہ انہیں ایسا دیکھ کر ایک دم تر و تازہ ہو گیا تھا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم اللہ کرے کہ یہ ترکیب آپ لوگوں کی امی کے ذہن میں نہ آئے ان سے چھپ کے کہانی سنیے گا کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ